شمار گر رہے ہیں لیکن بعد میں یہ کرتب دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں اگر اس موسا علیہ سلاد و سلام کے زمانے میں ہوا جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا حق سے مقابلے کے لیے جادوگروں نے موسا علیہ السلام سے پوچھا پہلے ہم اپنا وار کریں یا تم کرتے ہو علیہ السلام نے کہا تم کر لو انہوں نے میدان میں رسیاں پھیلا دی جادو کے ذریعے سے موسا علیہ السلام اور باقی وہاں پر موجود تمام لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ رسیاں نہیں سانپ فوج سفی نفس ہی خیفہ موسا علیہ سلاط سلام سلام اپنے دل میں ڈر گئے موسا علیہ السلام کے پاس موجزہ تھا کہ وہ اپنا آتا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا جب اللہ نے تجربہ کروایا باریک سا ایک سانپ تھا اور جب اس معوضے کا اظہار مطلوب تھا فرعون کے سامنے تو ازدہا بن گیا موسا علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے کہ ان جادوگروں نے جادو کے زور سے رسیوں کو سانپ بنا دیا اور میرا اصا بھی سانپ بنے گا ان کے اتنے سانپ اور میرا ایک ہی سانپ پھر بھی یہ جیت جائیں گے اللہ نے وہی کی اور فرمایا لا تخف اے موسا ڈرنا نہیں اپنے عصے کو پھینک تو صحیح موسا علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا موسا علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر اسدہا بن کر ساری رسیاں ہڑپ کر گیا جب جادوگروں نے اپنی جادوگری جگلری فیل ہوتی دیکھی فوراً سیدھے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ پر وہ جو اللہ موسا علیہ السلام کا ارا ہے اور ہارون علیہ السلام السلام کا ارا دھوکہ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا اور جب دھوکہ اس سے پردہ ہٹا دیا جائے جیسا کہ جادوگروں کے سامنے سے جادوگری کا پردہ ہٹ گیا ایمان میں آئے اسلام نے دنیاوی اشیاء میں بھی دھوکے سے منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں غلہ منڈی گئے جہاں غلہ فروخت ہوتا تھا بارش ابھی تازہ تازہ تھی آپ نے خشک غلہ دیکھا تعجب ہوا کہ ابھی بارش برسی ہے اور غلہ خشک پڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا پتہ لگا کہ نیچے سے سارا غلہ نیلا بیچنے والے نے اوپر سے خشک غلہ ڈال دیا تاکہ خریدار دھوکہ کھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے من غشا فلئی سمنا جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے باپ کو دیکھا ان کے چہرے کے چہرے پر اگے ہوئے داڑھی کے بال سفید تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا ان کی ان کے بالوں کی جو رنگت ہے اس کو بدل دیا جائے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ مستحب ہے افضل ہے لیکن اللہ کے نبی نے کالے رنگ سے بنا کروایا کیوں اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے ایک برا انسان اپنے سر اور داری کے بالوں کو کالے رنگ سے رنگ کر جوان کی حیثیت سے سامنے آتا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگے گا جنت کی خوشبو میلوں سے انسان محسوس کر سکے گا لیکن یہ بدبخت اتنی دور پھیلی ہوئی جنت کی خوشبو نہ پا سکے عورتیں بالوں کے ساتھ بال ملا کر اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہیں دھوکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہر قسم کا دھوکہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے نبی یعنی اسلام اس سے منع فرماتا اس کی مذمت کرتا اور آج مذہبی لٹیرے دین میں دھوکہ دیتے ہیں حقیقت میں کچھ ہے اور سامنے کچھ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ایک مذہب جو اپنے آپ کو اہل سننا ول جمع حنفی اور دیوبندی کہلاتا آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے اہل سننا کا کیا مانا ہے ول جمع کا کیا مانا ہے اہل سننا اس آدمی کو کہتے ہیں جو اس طریقے کار پر چلے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر دیا آپ نے فرمایا انا ہارا تراسی مستقیم ان سب تب ہو ملا اسبل یہ ہے میرا راستہ سراط مستقیم اس سنت پر چلنے والا یہ اہل سننا فرمایا اللہ کے نبی نے من احبا سنتی فقط احبانی و من احبانی کا یا پھر جن جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے آحل سننا کہلانے کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناتا ہے اور جو اللہ کے نبی کے راستے کو نہ اپنائے اپنی طرف سے کسی اور راستے کو ایجاد کرے اور اپنا نام اہل سننا رکھ لے یہ وہی جادوگر جگر ہے یہ وہی بازیگر ہے یہ وہی دھوکے باز ہے جس نے رسیوں کو سانپ بنا کر موسا علیہ السلاط وسلام کو ڈرا دیا آغرت سننا ہمیشہ سنت سے محبت کرتا اسی لیے امام سیوتی یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اہل سننا وہ ہے جو نبی کی سنت کے آنے کے بعد پھر یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا اور وہ اہل سننا سے خارج ہے جو نبی کی حدیث آ جانے کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے کہ امام ابو ریفا کیا فرماتے ہیں امام شافری کیا فرماتے ہیں امام مالک کا کیا قول ہے اور اہل بن ڈھمبل کیا فرما کر رہے اور اسی بات کا رد شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں اس طریقے سے کیا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو اہل سننا کہتے ہیں اور جب سنت صحیح صنعت سے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے وہ نبی کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان کے قول کو سامنے لے آتے ہیں اور یہی نہیں اس کام میں عام لوگ ملوث ہیں بلکہ ان کے مفتیان بھی ملوث ہیں تجلی نام سے ایک رسالہ دار العلوم دیوبند سے نکلتا ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے کتاب اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتائیے اب اپنے آپ کو اہل سننا کہلانے والا مفتی اس کا جواب کن الفاظ میں دیتا ہے کہ ہر سال سوال کرنے سے پہلے یہ بات لکھتا ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کہ اس کا حل کیا ہے لکھتے ہیں مفتی صاحب کے مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں بلکہ اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا اور اس کی وہ مثال جو آپ نے اکثر سنی ہی ہوگی کہ محمود الحسن شیخ الہند شیخ الحدیث الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وہ تقریر ترمزی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں مسئلہ تجارت کا چلتا ہے الحق و انصاف و ان ترجیح علی شافئی حاضل مسئلہ بے خیال کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ من جہت ان احادیث بل مصوص قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی اور علماء نے اس مسئلے میں کتابیں لکھی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں محدثین کے راستے سے ہٹے ہوئے پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحق و انصاف و ان ترجیح علی شاقی پی حاد مسئلہ حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح کیوں پیچھے گزر گیا من جہت ال احادیث نصوص نبی کی احادیث اور قرآن کی آیات دلائل امام شافعی کے ساتھ اب اہل سننا کا کام کیا ہے جب قرآن کی آیت آ جائے یہاں تو آیات ہیں جب قرآن کی کوئی ایک آیت آ جائے یا نبی کی ایک حدیث آ جائے اہل سننا کا یہ کام ہے کہ اپنے سر کو جھکا دے نبی کی حدیث کے مقابلے میں کہتے ہیں نہیں نہ ہمیں مقلدوں یب علینا تقلید و امام ابی حنیفہ تھا ہم مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے نہ ہم قرآن کی آیات کو مانیں گے نہ نبی کی حدیث کو مانیں گے اب اس کا نام اہل سننا رکھ دیا جائے ایسے افراد اور ایسے ٹولے اور ایسی جماعت کو اہل سننا کہہ دیا جائے اس کو انصاف کہتے ہیں یا انصاف کا خون کرنا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بعض جگہ سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے السلام فی صوبل واحد سنت ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے ہیں آج آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ کر دیکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر دو آغانوں کے درمیان دو رکعت نماز ہے کل آگانے میں سراتن ہر دو آزادوں کے درمیان نماز ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو آزان کون سی ایک آزان اور دوسری تقریر اس کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیمن شاہ جس کا دل چاہے نماز پڑھے یہ فرض نہیں ہے مستحب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی آزان ہوتی لوگ مسجد میں بنے ہوئے ستونوں کے پیچھے لپکتے اس کثرت سے یہ دو نفر ادا کرتے کہ آپ باہر سے آنے والا انسان یہ سمجھتا کہ مغرب کی جماعت ختم ہو چکی ہے اور مغرب کے فرضوں کے بعد کی سنتیں یہ لوگ ادا کر رہے ہیں آپ نے فرما دیا جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے سنت ہے بجائے اس کے کہ اس سنت کو مان لیا جاتا کیا کیا گیا اس سنت کے مقابلے میں ایک حدیث من گھڑت حدیث گھڑی گئی فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے بل المغرب لیکن مغرب کی آزان اور تقبیر کے درمیان کوئی نماز نہیں حدیث گھر دی گئی اس کا نام آخر سننا رکھ دیا جائے رف الدین نبی کی سنت ہے اور امام سیوتی نے اس کو حدیث متواترا میں شمار کیا ہے یہ متواتر حدیث ہے اور متواتر حدیث کا مقام قرآن کی آیات کے برابر ہے اس کی سڑک کو نہیں پرکھا جاتا جیسے قرآن کی سڑک کو نہیں پرکھا جاتا سب سے اونچا مقام قرآن کے بعد حدیث متبادر کا رف الدین کی احادیث حادیث اتنی کثرت سے آئی ہے کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا کوئی محدث حدیث کی کتاب لکھ کر یہ نہ کر سکا کہ رف الدین کی حدیث کو اس میں ذکر نہ کرے سنت ہے اللہ کے نبی کی بخاری اور مسلم میں موجود ہے ترمزی و وداؤد میں موجود ہے نثار ابن مالا میں موجود ہے مسند امام احمد میں موجود ہے مسند امام شافعی میں موجود ہے کتاب العم میں موجود ہے حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو حدیث کی کتاب کہلاتی ہو اور نبی کی سنت کا تذکرہ نہ کرتی کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے اس کو اختیار تھا دل چاہے مانو دل چاہے نہ مانو لیکن بدبختوں نے قرآن کی آیات سے من گھرت تفسیر سے کذاب راویوں سے یہ ثابت کیا کہ رف الیدین کرنا حرام ہے ناجائز قرآن میں آیت آتی ہے جہاد کے بارے میں کفو ایم حاقی مصرا ہاتھوں کو روکے کے رکھو اور نماز قائم کرو صحابہ اللہ کے نبی سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی مکے میں رہ کر ان سے لڑیں اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا کہ اگر ابھی لڑنے کا حکم دے دیا اجازت دے دی یہ لوگ ہی کتنے ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں مشرقین مکہ ایک دن میں ہی ان کا سفایا کر دیں فرمایا کفو اے دیا کم مسلح اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو اور نماز قائم کرو یہ جہاد کے لیے آیت تھی اور اس کو فٹ کر دیا کفو کم اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو ترفعو اس طرح نماز میں رکھو یہ نہ کرو اس حدیث کو مانا جاتا یا نہ مانا جاتا نبی کی سنت پر عمل کیا جاتا یا نہ کیا جاتا زارغوں نے حدیث گھر دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے پڑھی عمر کے پیچھے پڑھی عثمان علی کے پیچھے پڑھی ان میں سے کوئی بھی ادا نہ کرتا تھا اور بیان کرنے والے صحابی نے بعض خلیفوں کا زمانہ ہی نہیں پایا پہلے ہی فوت ہو چکے لوگوں نے ان کے ذمے گھر کا بات لکھ دی کہ وہ برباد ہے اب اس کا نام اہل سننا رکھ دیا جائے یہ انصاف ہے اہل سننا وہ ہوتا ہے کہ باپ کا حکم ایک طرف اور باپ بھی معمولی ہستی نہیں خلیفہ المسلمین ہے امیر المومنین ہے آدھی دنیا کا حکمران ہے اور وہ شخصیت ہے کہ جس کی زبان پر فرشتہ بولتا اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوکان آبادی نبی لکان عمر ابن الخطاب میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا لیکن اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو نبی بنا معمولی ہستی نہیں حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا اللہ کے نبی سے کہتے ہیں حضرت عمر آپ اپنی بیویوں سے کہیں یہ پردہ کیا کریں اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر میں وہ بات کیسے کہوں جس کا حکم میرے رب نے ابھی تک مجھ کو دیا نہیں ابھی عمر کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی آسمان سے جبریل وہی رہ کر اتر آیا اور کہا کہ اپنی بیویوں سے مسلمان عورتوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو جب اپنے گھروں سے نکلے یدنی آ ہند ہندن جرا دی اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر یہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا ہر آدمی اپنے رشتے داروں کی گردن کو قلم کرے تاکہ اس کے ایمان کا پتہ لگ سکے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا اپنے رشتے داروں سے محبت ہے ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی نبی نے ابو بکر کی رائے پر عمل کیا فیصلہ دے دیا اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا اللہ نے جبریل کو وہی دے کر بھیجا لورا کتاب من اللہ سبا کا اے نبی اگر میں نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا جو کام تو نے کیا ہے اس پر اللہ کا دردناک کردا ہو سکتا یہ حضرت عمر کی رائے کتنے مقام ہے جن پر حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدلا وہ حکم دیتا ہے کہ کوئی شخص حج تمکو نہ کرے اہل سننا کا کام کیا تھا عبداللہ ابن عمر کو پتا لگا حج تمتو کی نیت سے احرام باندھا حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ تھا لوگوں نے کہا ابو کا یمنا بان کا بتا تیرا باپ تو حج تمتو منع کیا کرتا تھا اور تو حد تمتو کرتا ہے اہل سننا کا مذہب کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے پوچھیے عبد اللہ عمر سے کہتے ہیں امر و ابھی تماؤ اور امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد مصطفیٰ کی بات چلے گی اہل سننا اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں نبی کی سنت کے مقابلے میں چاہے خلیفے کی بات آ جائے نہیں مانتے بات کی بات آ جائے نہیں مانتے برادری کی بات آ جائے نہیں مانتے کسی ایمان کی بات آ جائے نہیں مانتے ون جما جما سے کیا ہے حضرت علی کے دور میں ہی لوگوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت پر تانا زنی بعض لوگوں نے حضرت علی کے مقابلے میں ابو بکر کو گرایا عمر کو گرایا عثمان کو گرایا علی کو بڑھایا بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق کی عمر فاروق کی احادیث کا انکار کر دیا یہ ایک فتنہ تھا ول جمع کا مانا یہ ہے کہ ہم صحابہ کی بات مانتے ہیں صحابہ کے منحج پر ہیں اس طریقے کار پر ہیں جس طریقے کار پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو چلا خارجیوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی احادیث کو ٹکرایا اور اپنے آپ کو اہل سننا ون جماع کہنے والے اپنی کتاب نور الوار میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی راوی چاہے اس کا حفظ محفوظ ہو وہ راوی سکا راوی ہو عدالت اس کی مانی جاتی ہو لیکن وہ غیر فقیر ہو دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو اس میں فقاحت سے آری ہو کہانا سن نہ بھی ہو رہا رہتا جیسے حضرت عالت ہے جیسے حضرت ابو حریرا حضرت انس بھی غیر فقی کے دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی حضرت ابو حریرا بھی غیر فقی کے ان کو دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یور ہو بھی خیرن یو فقے ہو دین جس کو اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے صحابہ سے اللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اگر بھلائی کا ارادہ اللہ کرتا ان کو فقیر بناتا خاص کر حضرت انس اور حضرت ابو رہا ایک تو یہ ان کی ذات پر حملہ اور ذات پر تو بہت سے صحابہ کی ذات پر حملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کیے ہیں لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں خارجیوں والا نظریہ یہ صحابہ کی احادیث کو مانا جائے یا نہ مانا جائے کہا اگر انس اور حضرت ابو ہرارا رضی اللہ عنہما ہوا اگر یہ دونوں صحابی کوئی حدیث بیان کریں جو سندن صحیح ہو حدیث بخاری کی ہو صنعت پر کوئی اعتراض نہ ہو ان کی روایت کردہ صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے اس لیے کہ ان کو دین کوئی دل نہیں ہیں صحابی بات نہیں ہے بلکہ سب نبی کی سنت اور نبی کی حدیث ہے کہ اگر یہ دو صحابی نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی بات کو رد کر دیا جائے ان کا اپنا قول تو دور کی بات ہے ان کے اپنے قول کو ماننا یا نہ ماننا دور کی بات ہے اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں نبی کی حدیث بھی رد کر دی جائے اس لیے کہ یہ دونوں صحابی غیر پتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مجلس میں اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ مومن کی مثال کس جیسی صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کا جواب دے اور کیا جواب دے کسی کو کوئی جواب نہیں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے گرمی آئے سردی آئے بہار آئے خزاں آئے یہ ہمیشہ سر سبز رہتا عبداللہ ابن عمر جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے باپ عمر سے کہنے لگے بابا یہ جواب میرے ذہن میں آیا تھا حضرت عمر کہنے لگے پھر دیا کیوں نہیں اگر یہ جواب نبی کی مجلس میں تو دیتا تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا کہا بابا مجھے شرم آئی کہ ابو بکر بیٹھا ہے میرا باپ عمر بیٹھا ہے عثمان و علی بیٹھے ہیں بڑے بڑے جمیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں اور میں ان کی موجودگی میں اپنے رائے اپنی رائے ان کے سامنے رکھوں مجھے شرم آئی اس لیے میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور اللہ کے نبی نے بھی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا رجل صالح یہ سارے انسان ہے سارے نوجوان ہے نیک آدمی ہے اب اس صحابی کے ساتھ ول جمع کہنے والے اہل سننا ول جمع کہنے والے اس صحابی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزفتہ سراتا یفا یا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب آپ نماز نماز کی ابتدا کرتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے باہر رکھا باہر رفا را ہوں من رکو ہے جب آپ رکو کرتے اور رکو سے سر اٹھاتے رفا ہما کزالک آپ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے بخاری اور مسلم کی اس صحیح حدیث کو سند کے لحاظ سے رب تو نہ کر سکے کہنے لگے عبداللہ ابن عمر تو چھوٹے سے بچے تھے ان کی حدیث کا کیا اعتبار ضبط اس پر آئی نبی کی حدیث پر عبداللہ ابن عمر کی ذات کو بھی کام و کا نشانہ بنایا اللہ کے نبی پر ہیں حضر سارے اور پوری جماعت کو وہ جواب نہیں آیا جو عبداللہ ابن عمر کو سو تھا اور ہم اس کو معمولی سا بچہ پیش کر کے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی شان کو کم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیث کو رد کر رہے ہیں کہ ان کی یہ حدیث قابل اعتبار ہے اس کا نام احمد سننا وال جمع رکھ دیا جائے اور یہ اس سے بڑا دھوکہ اس سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو یہ ہنفی کہتے ہیں حنفی کا مانا کیا ہے کہ نعمان ابن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی ان کی طرف اپنی رسپت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک آمان ہوتے ہیں عقائد دل میں ہوتے ہیں آمان ظاہر ہوتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے دل میں ہے اقرار کار بل نسام تصدیق بل کم پاون بل یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے اور اس عقیدے کی تصدیق کیسے ہوتی ہے جب حیا عرب آ اور حیا عرب فلاح کی ندا فضا میں بلند ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف پوچھ کرتے ہیں یہ اس عقیدے کا اظہار ہے عقیدہ دل میں ہے عقیدہ چھپا ہوتا ہے اور آماد ظاہر ہوتے ہیں پانچ چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بولے اسلام والا خمسن شہادت اللہ اللہ اسلام کی عمارت اللہ نے پانچ چیزوں پر رکھی سب سے پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ عقیدہ بائکان سرا بائکان زکا اور سو میرا بحج البیت باقی چار چیزیں یہ اعمال ہیں نماز روزہ حج الزکات دو ہی چیزیں ہیں یا عقیدہ یا عمل اب تکلیف کرتے ہیں ہم امام بحنی پر احمد اللہ علیہ کی کس میں عقیدے میں کہا نہیں ہم عقیدے میں امام بخنیفہ کی بات نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ امام حنیفہ کا عقیدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے المان اللہ لذیذ والا یم کچھ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یہ امام حنیفہ کا عقیدہ ہے باقی چار آئمہ میں سے تین آئمہ کا یہ عقیدہ نہیں اور بعض لوگوں نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے ایمان و حنیفہ نے رجوع کر ساری تھا اس اور مان لیا تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی لاگت ان کی ایمانات جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا ایمان حنیفہ فرماتے ہیں مفتی بلخی امام صاحب کا شاگرد ہے وہ امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں فرمایا فقط کفر وہ آدمی کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اس پر نہیں کہا اچھا وہ آدمی اگر یہ مان لے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے پتا نہیں کہ عرش زمینوں پر ہے یا آسمان پر ہے فرمایا فہوا ہوا وہ کافر کیوں کہا قرآن کی اس آیت کا یہ انکار کر رہا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور رحمان اور اش استوا رحمان پر مستوی اب یہ امام حنیفہ کا عقیدہ شاہ عقیدہ صحابیہ میں باسرت مفتی بلخی اپنے استاد امام حنیفہ سے پوچھتے ہیں اور ابو اسماعیل الانصاری سرد کے ساتھ مفتی بلخی تک یہ بات پہنچاتے ہیں اپنی کتاب الفاروق میں جس میں امام صاحب کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کو پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں امام ابو حنیفہ اور باقی تین امام ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ عرش پر ہے اللہ کے نبی نے بھی لونڈی سے پوچھا تھا بھائی شارت نے اس نے بھی یہی کہا تھا اللہ عرش پر ہے تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کثرت سے اس کے بارے میں اب ہم کہلانے کا کیا مطلب جب امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو ہی نہ مانا جائے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے دعا مانگے کہ اللہ کے حق کے فلاں کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ حرام المحمد المفند اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سننا من جمع ہنفی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر مر جائے یا زندہ ہو مرنے کے بعد بھی کسی آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانا جا سکتا ہے وسیلہ دینا ان کے ہاں جائے اب ہنفی بننے کا کیا ہے جب امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی بات ہی نہیں ماننی پھر ہنفی بننے کا کیا مانا اصل میں یہ لوگ نہ اہل سننا ہے نہ ول جما ہے نہ ہنفی ہیں اگر ہنفی ہوتے امام صاحب کے عقیدے کو مانتے اور امام صاحب ان کو دارا اسلام سے خارج نہ کرتے اصل میں یہ ہے کون ان کا مذہب دیوبند جدید ہے قدیم نہیں دار العلوم دیوبند کو کتنا عرصہ گزرا اندرا گاندھی کے دور حکومت میں سب سارا جشن منایا جاتا کس چیز کا دارالعلوم دیوبند کو سو سال پورے ہوتے ہیں اندرا گاندھی کے دور حکومت اور اس جلسے کی صدارت اندرا گاندھی خود کرتی ہے اسٹیج پر اندرا گاندھی بیٹھی ہے اور علماء نیچے بیٹھے جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ آل سننا ون جمع نہیں ہے ہنفی نہیں ہے دیوبندی ہے اب دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہ تھا کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کرنا ایک ایک نفس کی گارنٹی ہے ذمہ داری ہے کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جا سکتا بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کا کیا مانا ایک تو علم ظاہری ہے کہ آپ اپنے استاد سے کتاب پڑھتے ہیں شاگرد بنتے ہیں یہ ظاہر علم ایک علم لدنی ہوتا علم لدنی کا کیا مانا کہ آپ کا سینا آپ کے استاد سے لگا جو علم آپ کے استاد کے سینے میں تھا وہ ٹرانسفر ہو گئے آپ کے سینے میں آ گیا سی ڈی کافی ہوتی دیکھی ہے ایک سی ڈی آپ اس کو لگا دیں یہ اصل ہے اس سے دس سیڑیاں بنا لیں سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری سیڑھیوں میں اسی طرح دل سینے سے سینے کو لگا کر سارا علم ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کو علم نظمی کہتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح ہے اسی طرح بزرگوں کی قبروں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا قبر مٹی کا گڑھا ہے قبر میں پڑا ہوا انسان مر گیا ہے امبات غیر و احیاء یہ بڑھنے کے بعد زندگی نہیں رکھتے ہو دنیا کی امبات مر گئے ہیں غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے تو ہمارے ایا نہ عجوبا اور ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب ان کی قبریں پھاڑ دی جائیں اور کہا جائے گا اٹھو اپنے رب کی طرف جو بزرگ مر گئے اور ان کے ہاں بزرگ مرتے نہیں اشرف السوانے کا واقعہ ہے اشرف السوانے اشرف علی خانوی کی سوانح حیات ہے اشرف السوانے کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے نانا کا قافلہ جا رہا تھا ان کا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہو گیا ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے اور میرے نانا کے قافلے میں لوگ تھے وہ کم تعداد میں جب مقابلہ ہوا ڈاکو غالب آ گئے یہ مغلوب ہو گئے یہ مقبول ہو گئے اور وہ قاتل بن گئے یہ سب مر گئے کہتے ہیں آپ کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آئے مرنے کے بعد اشرف علی خانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آپ کو آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ہر روز آیا کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آمد کی اطلاع کسی کو نہ ملے اللہ فرماتا ہے اللہ یا تو انفسا ہی نہ بنتی ہو بلتی لم تمت فی بنا میں پیم سے کلتی ہزاروئی علیہ مئو کا ویون سے رخرا اللہ نیند اور موت کی ہاتھوں میں روحوں کو قبض کرتا جس کو موت دینی ہوتی ہے پیم سے کلتی علیہ ہن مئو جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک دیتا کیا مت تک اب وہ روح واپس نہیں آ سکتی قبروں سے فیض تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان مردوں کو زندہ مانا جائے جب ان کو پتا ہو میری قبر پر اگے ہوئے درخت پر چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی اس وقت تک کوئی مردہ فیض نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ زندہ نہ ہو جب زندہ ہوگا تو فیض دے گا جب مر گیا فیض دینے کے قابل نہ رہا لہذا بزرگوں کو زندہ مارنا یہ ان کے مذہب کا عقیدہ کہا میری نانی نے یہ دیکھ کر کہ لوگ صبح کو محلے میں بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے شک کو شبہ کریں گے یہ معلوم نہیں ان کے ہاں مٹھائی کہاں سے آئی میری نانی نے اس رات سے پردہ اٹھا دیا رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے اشرف علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے یہ ہے توحید ہم لوگوں کو معاوضہ دیا جاتا اور ہمارے پرانے بزرگ اسی مغالطے میں فوت ہو گئے وہ یہی کہتے رہے ہم اور وہ اہل توحید ہم اور وہ اہل توحید ہیں یعنی توحید میں ہم اور وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور یہ دھوکہ یہ ان کو موالتا تھا اور ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا کہ ہم اہل توحید ہیں یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں یہودیوں کا عقیدہ ازیر ابن اللہ ازیر اللہ کا بیٹا عیسائیوں کا عقیدہ المسیح ابن اللہ عیسا اللہ کا بیٹا اور مریم اللہ کی بیوی اللہ نے دونوں گروہوں کو کافر قرار دیا یہودی بھی مسلمان نہیں عیسائی بھی مسلمان نہیں یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے ایک صرف اپنے نبی ازیر علیہ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے عیسا ان کی والدہ کو اللہ کا حصہ قرار دیا اللہ نے ان پر کفر کا بتوا لگایا کہ وہ مسلمان نہیں تھے آئیے اس مذہب کی طرف کہ جس میں ہر رنگ میں اللہ میں بھی اللہ کا اللہ کا ذل ہوں اللہ کا وجود ہوں آپ بھی صرف یہی نہیں باہر گدے گھوڑے کتے خنزیر ناؤز باللہ سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں یہی نہیں یہ نباتات یہ جمادات یہ چرند یہ پرند یہ درخت یہ پہاڑ کائنات میں ذرا ذرا اللہ کی مختلف شکلیں ہیں اللہ مختلف شکلوں میں آیا کہنے والا قوم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس کی بیعت کی ہے قاسم نانوتری نے رشید احمد گنگوہی نے اور جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجم داد اللہ بہادر مکی نے کتاب لکھی شمائل میں دیا اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے جس مغالطے میں ہمارے پرانے علماء ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے خوف ہو گئے یہ مغالطہ لے کر اپنے سینوں میں کہ یہ بھی اہل توحید ہم بھی اہل توحید اور یہ توحید کی علی سے بھی واقف نہیں یہ میرا دعویٰ ہے سب سے پہلے توحید کی سب سے بڑی قسم اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں کل ہے اللہ اللہ ولم لورت اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں نہ کوئی میرا بیٹا ہے نہ میرا باپ اور نہ میری بیوی ہے میرا کوئی ہمسر نہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک سب سے بڑا شرک ہے سب سے بڑی توحید اللہ کی ذات میں اس کو ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور دوسرا عقیدہ جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود ہم سب ایک وجود ہیں وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو وحدت اسلامی سب ایک ہو جاؤ وحد الوجود کا مانا ہم سب ایک وجود ہیں اور کتاب کی شبائے میں امدادیاں اور اس عقیدے کو پروان چڑھایا جس عقیدے کو ابن عربی نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یونانیوں سے فلسفہ لے کر مسلمانوں نے متعارف کروا دیا کہ ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں اور پھر دلائل سے ثابت کیا کہتے ہیں بیج لے کر زمین میں بو دیجیے زمین سے ایک ننگا سا پودا نکلے گا یہ ننا سا پودا درخت بن جائے گا اس درخت پر پھل بھی آئیں گے پھول بھی آئیں گے پتے بھی لگیں گے ٹہنیاں بھی بنے گی ٹہنے بھی کہا یہ پورا درخت کہاں سے نکلا ہے بیج سے یہ پورا درخت ماں اپنے پھل پھول کے پتوں اور ٹہنیوں کے اس بیج میں چھپا ہوا تھا کہا بیج کہاں گیا کہاں چھپ گیا اس بیج سے کیا نکلا کہا ان تم نکلے ہوئے درخت کے جو اجزا ہیں ان سب کا رنگ ایک ہے کہا نہیں پتوں کا اور ہے پھل کا اور ہے پھول کا اور ہے کہا ان کی تاثیر ملتی جلتی ہے کہا نہیں تاثیر بھی مختلف ہے جو پھل کی تاثیر ہے وہ پتوں کی نہیں ہے اور جو پتوں کی تاثیر ہے وہ پھل کی نہیں ہے کہا رنگ ملتا ہے رنگ بھی نہیں ملتا کہا یہی مثال ہماری اور اللہ کی ہے ان کو کنزن مفین ایک جھوٹی حدیث گھڑی گئی من گھڑت حدیث بیان کی گئی اپنی کتابوں میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اپنا آپ ظاہر ہونا میں ظاہر ہونا چاہا میں نے ظاہر ہونا چاہا تو میں ظاہر ہوا مخلوق کے رنگ میں کہا اس کی دوسری مثال ایسے سمجھیے پانی کو وائل کیجیے یہ بھاپ بن جائے گا پانی کو فریز کیجیے برف بن جائے گا کہ بھاپ اور برف یہ کہاں سے نکلی پانی سے کیا بھاپ اور برف کی تاثیر ایک جیسی ہے کہاں نہیں وہ ٹھنڈی ہے تو یہ گرم ہے کہا لیکن نکلے کہاں سے کہا سب کے سب نکلے ہیں پانی سے بھاپ بھی پانی سے نکلی ہے برف کہا یہی مثال اللہ اور مخلوق کی ہے ہم اللہ میں سے نکلے اسی لیے مولانا زکری صاحب فضار صدقات میں لکھتے ہیں ایک خط ذکر کرتے ہیں رشید احمد گنگوہی کا جو وہ حاجم داد اللہ مہاجر مکی کی طرف لکھ رہے ہیں اس میں یہ الفاظ قابل سماعت ہے کہتے ہیں بس زیادہ عرض کرنا شوق چشمی ہے یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے مکتوب ہوا ہوں میں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی وجود ہے تیرا ہی ذل ہے میں جھوٹا ہوں میں کچھ نہیں ہوں لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے میں اور تو شرک در شرک ہے لا شریک کا لہو سب کا یہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا لا شریک رہو اللہ کا کوئی شریک نہیں حاضر زکریہ صاحب فرما رہے ہیں میں اور تم خود شرک در شرک اس کا نام اہل توحید ہے توحید اسی کو کہتے ہیں یا توحید کی جڑوں کو کاٹنا اور یہی نہیں کہ کوئی ایک آد... آدمی کام میں ملوث ہو انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں یہ عمارت لکھ رہے ہیں کہ میں اور میرے پچھلے سارے بزرگ سارے مشائق اسی عقیدے کو ماننے والے تھے مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس عقیدے پر پختہ تھے وہ تشدد تھے میں تشدد نہیں کرتا اشرف علی خانوی نے اسی عقیدے کو پروان چڑھانے کے لیے کتاب لکھی امداد المشتاق زکریہ صاحب نے یہی عقیدہ محبت نامی کتاب میں بھی ذکر کیا تھا عاشق عشق اور معشوق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے عاشق عشق اور معشوق کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے یہی سرے وحدت ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم سب ایک ہیں بہت الوجود اب بتلائیے اس عقیدے کو نہ امام مغریفہ مانے نہ چاروں اماموں میں سے کوئی امام مانے اب ہمارے ہاں دو چیزیں چلتی ہیں شریعت اور طریقہ عالمہ دین محدثین مفسرین اس لفظ سے ناواقف تھے طریقت کے لفظ سے شریعت کیا ہے وہ ظاہری علم جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے وہ شریعت طریقت کیا ہے علم لدنی یہ طریقت ہے کہا طریقت کے کتنے سلسلے ہیں کہا چار سلسلے نقش بندی قادری چشتی بندی المحمد میں لکھا ہے کہ ان چاروں سلسلوں میں سے کسی نہ کسی ایک سلسلے کے ساتھ بیت ہونا ضروری ہے ورنہ وہ مسلمان نہیں اب جو لوگ اس سے پہلے فوت ہو گئے معین الدین چشتی سے پہلے فوت ہو گئے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے وہ تو ان طریقوں سے ناواقف تھے اب کون سی بات کہیں اور کیا سمجھائیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماعت حق کا ایک جماعت حق کا وہی ہے جو نبی کے زمانے میں جماعت حق کا تھی جماعت حق کا وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں جماعت حق کا تھی تابعین تبا تابعین اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین زمانہ میرا پھر میرے بعد میرے صحابہ اور تابعین کا یہ تین بہترین ادوار ہے اور اس میں جماعت حق کا تھی وہ کون سی تو وہی تھے جنہوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھاما تھا دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان تھاما تھا اگر کسی نے بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھونے کی کوشش کی تو اسی جماعت کے ایک فرد نے چھونے والے کو منع کیا چھونے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ کا گھر ہے جس پتھر کو چھو تجھے کیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے پتھر ہے میں جس پتھر کو چھوڑوں تجھے کیا ہے کہا مجھے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دو کونوں کو چھوا ہے باقی کسی کونے کو نہیں چھوا اگر تو ہر پتھر کو ہر کونے کو چھوئے گا تو اس راستے سے ہٹ جائے گا جو محمد الرسول اللہ نے کھینچا یہ صحابہ کے زمانے میں جماعت حقہ کا ایک فرق اس بات کا اظہار کر رہا ہے وہی عقیدہ جو ہم بتلاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم اپنے گھر کی بات کہتے ہیں یا اپنے مولوی اور پیر اور بزرگ کی بات کہتے ہیں یا اپنے شیخ الحدیث کی بات کہتے ہیں جو اپنے علامہ کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے گاتے ہیں ان کے اخبار اور ان کی آرام کے سامنے پیش کرتے ہیں یا آپ کے سامنے آمنا کے لام کی باتیں پیش کر کے کہتے ہیں اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو بتاؤ جماعت حق کا ہے کہ نہیں جو جماعت یہ کہے کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان اور نبی کی وہ حدیث کہ درخت ہی شہر لن لمت ما تمسک تم بہی کتاب اللہ سنت رسول تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے اس کے نبی کی سنت کوئی شک باقی رہ جاتا ہے ہماری جماعت کے نازیہ ہونے ہماری جماعت کے حقہ ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نائمان بخاری نہ امام مسلم نہ امام ترمزی نہ ابن ماجا نہ احمد ابن حمبل نہ امام مالک کوئی امام قابل اتباع قابل تکلیف نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ یہ جماعت حقہ نہیں یا نازیہ جماعت نہیں ہے کوئی شک باقی رہ جاتا ہے اچھا بتائیے نازیا جناب کے سر میں سینگ لگے ہوتے ہیں کہ یہ نازی جناب کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی اکہتر فرقوں میں بٹے ستر جہنم میں گئے عیسائی بہتر فرقوں میں بٹے اکہتر جہنم میں گئے میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی بہتر جہنم میں گئے ان لانی رسول راہ ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے اگر حدیث یہاں تک محدود ہوتی ہر آدمی کہتا یہ جماعت میری ہے قادیانی کہتے ہماری ہے شیعہ کہتے ہماری ہے سنی کہتے ہماری ہے شافی کہتے ہماری ہے ماں کی حملی کہتے ہماری ہے قربان جائیں صحابہ کے فوراً پوچھتے ہیں مرحوم یا رسول اللہ جو جنت میں جائیں گے وہ جماعت ہے کون سی کون ہے وہ لوگ آپ نے فرمایا مانا علیہ و وا صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنتی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنتی ہے اس وقت ہم بھی موجود تھے یا شافعی یا مالکی یا حملی وہ جماعت موجود تھی جو جنت میں جانے والی ہے اور اس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کر دی بعد میں چار گروہ بڑے گروہ پیدا ہوئے امت کو چار گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اہل حدیث کو چھوڑ کر ان چاروں گروہوں میں سے کہ چاروں امام چاروں بحق چاروں میں سے کسی نہ کسی کی تکلیف کرنی چاہیے ان چاروں اماموں میں سے کون سا امام تھا جو اس وقت موجود تھا جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے اسلام تھا یا نہیں تھا اگر تو کہیں کہ اسلام ہی نہیں تھا پھر ناؤز باللہ شیعہ کی بات سچی کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے نبی کی وفات میں جب نبی کی وفات ہوئی تو تین صحابی دارا اسلام میں تھے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے پھر شیعہ کی بات سچی اور اگر آپ کہیں نہیں اسلام تو تھا تو وہ مسلمان پر عمل کرتے تھے فکا حنفیہ یا فکا شافیہ مالکیہ مالکیا یا حملیہ نقش بندیا یا لیا چشتیا یا سوہر بندیہ آخر شریعت اور طریقت کے جو ہم نے ڈھنگ ایجاد کیے ہیں ہم نے جو نام تراشے ہیں بتلائیے یہ صحابہ ان, ان ناموں میں سے کس کے ساتھ تھے جب کسی کے ساتھ نہیں تھے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس دو ہی چیزیں اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا کتاب اور لا کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ دوں اور حضرت عمر کامیاب ہوئے تھے فرمایا تھا حسب پورا کتاب اللہ اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی صحابہ کا نبی کی موجودگی میں یہ عقیدہ تھا حسب پورا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے کتاب کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی ہیں ان ہوں اور قرآن فائدہ کرانا ہو پتبے قرآنہ سونا انا بیانا اس قرآن کے الفاظ کو جمع کرنا اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے اور پھر ان الفاظ کو بیان کروا دینا اس کی تشریح کر دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہے ان جمع ہوں اور نیم سے لے کر بنداس تک یہ ہے ان علینا جمع ہوں اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے سننا ان علینا ارنا پھر اس قرآن کی تشریح اور تفسیر حدیث کی صورت میں کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اصکون کتاب اللہ اللہ کی کتاب اس وقت کی صحابہ کا عقیدہ تھا ہمیں کافی ہے ان کے الفاظ اور قرآن کے معنی یعنی حدیث ہمیں کافی ہے ہمیں کسی اور چیز کے لکھوانے کی ضرورت نہیں اسی لیے اللہ کے نبی کئی دن تک زندہ رہے اس واقعے کے بعد جس کو شیعہ بڑے اچھالتے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو لکھوانے سے روک دیا کئی دن تک اللہ کے نبی زندہ رہے لیکن اللہ کے نبی نے پھر لکھوایا نہیں کیوں یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ میں نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے طرف تو فی کم شین لم تزلو ما تمسک تم بہینا کتاب اللہ و سنت و رسول میں ٹیسٹ لے کر تو دیکھوں کیا ہم نے وہ سبق میرا پڑھایا ہوا میری تیئیس سارا زندگی کی محنت یاد ہے کہ نہیں فون حضرت عمر کہنے لگے ہس کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم بھی یہی بات کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے معنی یعنی حدیث یہ ہمارے لیے کافی ہے اگر کافی ہے تو دائیں بائیں کیوں بھٹک رہے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے جب جرنیلی سڑک موٹر وے بن گیا اب آدمی کہے کہ میں نے موٹر وے پر سفر نہیں کرنا میں ان پک ڈنڈیوں پر جانا چاہتا ہوں جو مختلف دیہاتوں سے ہوتا ہوا پھر لاہور پہنچتا چاہے وقت زیادہ لگے چاہے پیٹرول زیادہ لگے چاہے کچھ ہو جائے اس کو کوئی بھی عقل فن نہیں مانتا جب جرنیلی سڑک موجود ہے جنت کو جانے والی تو جرنیلی سڑک کو چھوڑ کر پھر ان پگڈنڈیوں پر کہا یہ یہ وہیں سے نکلے ہیں یہ نالے یہ نالیاں یہ وہیں سے نکلی ہے اسی دریا میں سے نکلی ہے جو دریا کتاب و سنت کا بہ رہا چلو مان لیا وہیں سے نکلی ہے تو پھر گدر بھی تو وہیں سے نکلا گدر کا پانی بھی وہیں سے نکلا جب دریا موجود ہو سمندر موجود ہو تو نالیوں اور نالی کے پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے آیا ہوگا کہاں کہاں سے گرا ہوگا جب ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے امام اعظم موجود ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ موجود ہے اس کی تعلیمات موجود ہیں احادیث موجود ہیں تو ہمیں دوسرے چھوٹے چھوٹے اماموں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو عقل کا واسطہ دیتا ہوں اللہ نے اس عقل کے ذریعے اللہ نے اس کو ممتاز کیا ورنہ جانور بھی کھانا بھی کھاتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں بچے بھی جنم لیتے ہیں ان کے وطن سے ہم میں اور ہم میں اور جانوروں میں جو ہمیں چیز ممتاز کر رہی ہے وہ کیا ہے یہ عقل ہے اس عقل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ مسلمان بنے کس کس نقطے پر اور کس بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی کلمہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا ان کلمے اس کلمے میں کن شخصیتوں کا تذکرہ آیا ہے دو شخصیتوں کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ تو بلا فضل اس کلمے کو مانتے ہو یا صرف اسی کلمے پر ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ جب ایمان لاتے ہوئے دارا اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دو ہی شخصیتیں تھیں تو پھر تیسری کو شامل کرنے کی ضرورت کیا پڑی جب اس دنیا میں آئے ایک آئے کان میں آزان دوسرے میں تکبیر اور جب اس دنیا سے گئے وہ قبر آپ کو ملی وہاں بھی آپ سے یہی سوال من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا کوئی تیسری ہستی آئی یہاں پر بھی قبر میں کوئی تیسری ہستی آئی کہ من اماموں کا اور جب میدان معاشر آیا اس وقت بھی یہی سوال کس کی بات مانتا رہا کس کے پیچھے چلتا رہا انا تہنا ساد اتنا پکو یہ عقیدہ رکھنے والے قیامت کے دن بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ ہم نے مانی بات کس کی ساد اتنا پکو بڑھا آنا ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی پیروں بزرگوں کی بات مانی فاضل سبین انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا اس وقت حضرت بھرے انداز میں ان الفاظ کو ادا کرنا بے فائدہ بے مقصد ہے کچھ بھی نہیں ملے گا ابھی موقع ہے اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی تجدید کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اس میں غلطی بتلا دیجیے جو دعوت ہم دے رہے ہیں آپ کو اللہ اس کے رسول کی کتاب و سنت کی توحید و رسالت کی یا اس میں ہمیں غلطی بتلا دیجیے کہ اس جگہ پر غلطی ہے ہم رجوع کرنے کے لیے تیار اور اگر اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہماری آواز پر لبیک کہیے تاکہ آپ کی زندگی دنیا کی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کی بھی آخر آخردہ بڑا عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا اگر یہ ساری تقریر سننے کے بعد اب بھی یہ سوال آپ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیان کرنا خود ہو گیا سوال کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی جب ان کا عقیدہ صحیح نہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ذرا اگر آج کے اہل سنت اہل سنت نہیں تو پھر کون اہل سنت ہے ہم اہل سنت ہیں اہل سنت وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلے کیا ہم سنت پر نہیں چلتے ہم رب الجین اس لیے کرتے ہیں نبی کی سنت ہے آمین اس لیے کہتے ہیں نبی کی سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نبی کی سنت ہے آگ تراوی پڑھتے ہیں نبی کی سنت ہے پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں نبی کی سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں ہم اہل سنت ہم ہی اہل حدیث ہیں نبی کی حدیث پر چلنے والے سنت کہاں سے ملتی ہے نبی کی حدیث کیا اہل سنت نبی کے زمانے میں موجود تھے ہاں سنت پر چلنے والے موجود تھے لیکن دھوکے بات موجود نہیں تھے کہ کام کچھ اور اور نام اہل سنت رکھیں آپ ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویڈیو نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں نیگیٹو نہیں بنتا پہلے زمانے میں کیمرہ ہوا کرتا تھا اس میں نیگیٹو بنتا تھا فلم بنتی تھی تصویر بنتی تھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس میں ڈاس آتے ہیں جو تصویر کے حکم میں نہیں آج کل میڈیا پر جاوید احمد خان کی بہت پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وضاحت فرما دیں کیا یہ منکرین حدیث تو نہیں کیونکہ لوگ اسے بہت متاثر ہیں تجار سے بھی لوگ بڑے متاثر ہوں گے اور کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے لیکن عقیدے والے وہاں بھی کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو کانا ہے ہمارا رب کانا نہیں رام بھی منکر حدیث ہے اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے احادیث کا انکار کر دیا ہے سرے سے انکار کر دیا لہذا اس آدمی کی تقاریر سننا ضرور سننا جائز نہیں ہے حرام ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا بغیر ادھر کے جائز ہے اگر نہیں تو مسلم اور بہت امام مالک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف و بارش کے دو نمازوں کو جمع کیا یہ اللہ کے نبی نے امت کو امت کی آسانی کے لیے دو نمازوں کو جمع کیا ایک ایسے موقع پر کہ کوئی ازر شری نہیں تھا لہذا آج بھی اگر کوئی کسی موقع پر زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس طریقے سے عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا جیسا کہ صحابہ نے اس کو معمول نہیں بنایا معمول یہی ہے کہ اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے لیکن کبھی کسی بھی وجہ سے کہ کہیں پھنس گیا ہے دفتر میں کام اتنا زیادہ ہے اٹھ نہیں سکتا ہے دو نمازوں کو اگر اکٹھا کرنا چاہے کبھی کو نہ کر سکتا کیا اللہ کے سوا کسی اور چیز کا واسطہ دیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں عقل کا واسطہ دیتا ہوں یہ عقل کا واسطہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ کی عقل کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں سوچیے اور سمجھیے ہاں اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے چیز مانگی جا سکتی ہے <laughs> اللہ تعالیٰ جو ہے اور مربع سبھی میں شامل کر رہے ہیں مربع جو ہے ہم کو ہم نے صحیح کیا بتائیں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے بندے ہیں اس کے ساتھ سوچنے والے ہی محبت کرتی ہیں ہر کوئی تو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا یہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروا کو شاعر اللہ قرار دیا یہ دو پہاڑیاں ہیں ان دو پہاڑیوں پر حضرت اسماعیل کی والدہ دوری تھیں پانی کی تلاش ہوئی تو جتنے سات چکر انہوں نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان لگائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان حاجیوں کے لیے جو حج پر جاتے ہیں طواف کے بعد صفا اور مربع کی صحیح جو ہے اسی طریقے سے جیسا کہ اسماعیل علیہ صلاح وسلام کی والدہ نے کی تھی اسی طریقے سے حاجیوں پر فرض کرا دی تو یہ پہاڑیاں یہ اللہ شاعر اللہ ہے اس کے شاعر اللہ سے مراد انسان نہیں ہوتے ہیں جو بھی شاعر اللہ ہے وہ انسان اور غیر انسان بھی ہو سکتے ہیں ان میں پہاڑ بھی آ سکتے ہیں وہ مقام ابراہیم بھی آ سکتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا آج کے دور میں اولیاء کی کرامت کہاں تک درست ہے آج کے دور میں اولیاء اللہ کی کرامت واقعی درست ہے اولیاء کی کرامت اور نبی کا معاوضہ یہ عقیدے کی بات ہے ماننا چاہیے اس کو لیکن اولیاء اللہ ہو صحیح